زہر نے کہا ہمیں ابو زبیر نے ابو طفیل عامر سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہم غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو اس دوران میں آپ زہر اور اثر اکٹھی پڑھتے رہے اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1631